بسم الله الرحمن الرحيم ايش كش امات استوديو جهاد يا دفسد قديم شيخ ابو ذر حفظه الله فرعوني فوزنا دي بهرني فوزنا ذا فرعوني فوزنا دي بهرني فوزنا د فرعونی فوزنا د بهرنی فوزنا ټول به ختمي ګلار به نشیل افغانا راغلی دل امریکانا راغلی دل امریکانا نن مسلمان زوروي خوار یتیمان زوروي نن مسلمان دوروي خیات ایمان دوروي آخر انجام بای بطر ویل روسیانا راغلی دیل امریکانا راغلی دیل امریکانا دا فرعونی بغنا دی بحرنی بغنا بخت می کی لړ باندې شیلا افغانا راغلی دل امریکانا دا يرغل ګرځي خدای ګو ډېر ستم ګرځي خدای ګو دا يرغل ګرځي خدای ګو ډېر ستم ګرځي خدای ګو قهر طوفان ببر نازل شیلا مانا راغلی دی لامریکانا راغلی دی لامریکانا داسې وړي فوزنا دی بهرني فوزنا دل بهت میږي لای باندې لا پانا راغلی دی لامریکانا زور دی تمام کپما سردی مرام کفما زور دی تمام کفما سردی مرام کفما وزر پری نگ دیار مانو نائنا دانا راغل دیل امریکانا دا فیغونی فوزنا دی بحرمی فوزنا ټول به ختمېږي لارې به تشي له افغانه راغلي دي له امریکانه هسې خبرو باندې پوسو ډالرو باندې هسو خبرو باندې پوسو ډالرو باندې ډېری اخستې د کمزوري مسلمانانه راغلی دیل امریکانا دا فراونی فوزنا دی بحرانی فوزنا دل بحق می گلاو بنشیل افغانا راغلی دیل امریکانا کومی خوات للی نشی لدار وطلی نشی کومی خوات للی نشی لدر وکلی نشی تمکی دی نشی ساورو تطلب جانا راغل دیل امریکانا داسی غونی فوزنا دی بہرنی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 کی طرح شمالی وزیرستان میں بھی پاک فوج کے منافقین اور ٹیشو پیپروں نے عام مسلمانوں اور مجاہدین پر حملے شروع کر دیے جس کے نتیجے میں کافی سارے فوجی مردار ہوئے اور چند خوشبخت ساتھیوں نے بھی جام شہادت نوش کیا اللہ تعالی اس ماہ مبارک کو اسلام اور مسلمانوں کے غلبے کی نوید اور خوشخبری بنائے آمین یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے سے تین گنا بڑی طاقت سے ٹکرائے کافروں کی تعداد ایک ہزار اور مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تین سو چودہ اور بعض روایتوں میں تین سو سترہ تھی جس میں مہاجرین کی تعداد بترتیب بیاسی تراسی یا چھیاسی تھی اور انصار کی تعداد دو سو اکتیس تھی جن میں قبیلہ آؤس کے اکسٹھ اور قبیلہ خزرج کے ایک سو ستر افراد شامل تھے مسلمانوں کے پاس صرف دو گھوڑے تھے ایک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرا حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا یعنی ایک گوڑا مہاجرین کے پاس تھا اور ایک گوڑا انصار کے پاس تھا اور کل ستر اونٹ تھے ہر اونٹ پر تین آدمی باری باری سوار ہوتے تھے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت مرسد بن ابی مرسد غنوی رضی اللہ عنہما کے ساتھ شریک تھے اور صرف آٹھ تلواریں تھیں لیکن ان فدائیہ نے اسلام نے اسلحے کی قلت پر نگاہ نہیں کی اسلام و کفر اور حق و باطل کی اس پہلی باقاعدہ جنگ میں آٹھ تلواریں ہزار سے زائد تلواروں سے ٹکرائیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ناکام نہیں فرمایا بلکہ امداد و نصرت فرمائی فرشتوں کے ذریعے امداد فرمائی قال تعالی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٍ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اللہ نے اس وقت تمہاری مدد فرمائی بدر کے جنگ میں جب کہ تم کمزور تھے اس مفہوم کو شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے فضائے بدر پیدا کر فضائے بدر پیدا کر فرشتے تری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار در قطار اب بھی محترم سامعین یہی وہ مہینہ ہے جس میں کفر و شرک سے پر مکہ فرزندان توحید صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاتھوں فتح ہوا دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو ہر جگہ اور خصوصاً اس وقت شمالی وزیرستان میں شروع ہونے والی اس جنگ کے ثمرات و نتائج میں برکت عطا فرمائے اور کافر و منافقوں کو شکست فاش عطا فرمائے اور مجاہدین کو کامیاب فرمائے آمین جو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ ملاحظہ فرما لیجئے اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل اللہ یعنی یقینا جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی یعنی اپنے گھر بار کو چھوڑا اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں لڑے اور والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی ٹھکانے فراہم کیے اور ان کی مدد کی وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں والذین آمنوا ولم ما من من اور جو لوگ ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت فرض ہونے کے باوجود ہجرت نہیں کی تو تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں حتیٰ کہ وہ بھی ہجرت کر لیں وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير اور اگر وہ لوگ دین کے معاملے میں تم سے مدد طلب کرے تو تم پر ان کی مدد اور نصرت کرنا لازم ہے مگر اس قوم کے خلاف لازم نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو اور اللہ جل جلالہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير اگر ہجرت نہیں کرو گے اور مہاجرین کی نصرت و امداد نہیں کرو گے تکن فتنه في الارض وفساد كبير تو زمین میں فتنہ ہوگا اور بہت بڑا فساد مچے گا والذین آمنوا فی سبیل اللہ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں والذین ونصروا اور جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی اور ان کی امداد کی المؤمنون حقا یہی لوگ حقیقی اور سچے مؤمنین ہیں لہم مغفرت ورزق کریم آخرت میں ان کے لیے گناہوں کی معافی ہے اور دنیا و آخرت میں ان کے لیے باعزت روزی ہے محترم مسلمانوں حق و باطل کے درمیان کشمکش روز ازل سے جاری ہے اور تا قیامت یہ مارکہ حق و باطل جاری رہے گا اسلام کے مد مقابل دو مذاہب کا ٹکراؤ تاریخ کا ایک نمایاں حصہ ہے وہ دو مذاہب یہودیت اور عیسائیت ہیں اللہ جل جلالہ نے اسلام کو لا کر ان دونوں آسمانی دینوں کو منسوخ فرمایا تو یہود و نصارہ نے اسلام کو اپنا سخت ترین دشمن بنا لیا اور اسلام کو اپنی مکروح سازشوں اور عیاریوں کا نشانہ بنانا شروع کر دیا چنانچہ آج جو کچھ امریکی اور برطانوی عیسائی اور اسرائیلی یہودی مسلمانوں اور اسلامیہ نے عالم کے ساتھ کر رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے یہود ہمیشہ پس پردہ اور دیوار کے پیچھے سے سازشوں میں مصروف رہتے ہیں البتہ عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں جنہیں صلیبی جنگوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان جنگوں میں شکست فاش کھانے کے بعد عیسائی آج تک اپنے زخم چاٹ رہے ہیں اور کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جس سے اسلام اور مسلمان کو نقصان پہنچایا جا سکے وہ کبھی توپ و تفنگ اور جنگوں کے ذریعے اور کبھی قلم و کتاب اور تحریری مواد کے ذریعے امت مسلمہ کو ضرر پہنچانے کی کوششوں میں مصروف ہیں لیکن اللہ جل جلالہ کا وعدہ برحق ہے کہ وہی دین کی حفاظت کرے گا جیسا کہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے باللہ یریدون نور اللہ واللہ متم ولو یعنی یہ کافر اللہ کی روشنی کو اپنے منہ کے پھونک سے بجانا چاہتے ہیں واللہ متم ولو کرہ الکافرون لیکن اللہ تعالی اپنی روشنی کو مکمل کر کے رہے گا اگرچہ کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو چنانچہ اللہ تعالی اپنی روشنی کو پورا کرنے کی خاطر ہر فرعون کے مقابلے میں ایک موسا علیہ السلاۃ والسلام کا جانشین ضرور پیدا فرماتے رہے ہیں جس کا نتیجہ فرعون کی تباہی اور اظہار حق اور غلبہ دین کی صورت میں نکلتا ہے محترم سامعین گیارہ ستمبر کے کفر توڑ حملوں کے بعد سے بش نامی ایک بے وقوف خنزیر مسلسل اسلام و مسلمانوں کو اپنی زبان اور توپ کا نشانہ بنائے ہوئے ہے وہ اپنی ٹیکنالوجی اور دنیاوی ترقی کی بنا پر خود کو فرعون زمانہ سمجھ بیٹھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کے مقابلے میں دنیا کے کونے کونے میں موسا علیہ صفرات وسلام کے جانشینوں کو کھڑا کر دیا ہے جو اس سرکش تاغوت کو نکیل ڈال رہے ہیں اور اسے لگام دے رہے ہیں اور ایسی ہوشربہ قربانیاں پیش کر رہے ہیں جس کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا عراق میں شیخ ابو مصعب زرقاوی حفظہ اللہ کی چھری ہر امریکی اور اتحادی فوجی کو اپنے گلے پر پھرتی محسوس ہوتی ہے اور سڑک پر پڑا ہر پتھر ان فوجیوں کو بارودی سرنگ یعنی موت کا پیغام نظر آتا ہے اور افغانستان میں ہر بڑا چھوٹا آدمی ان بزدل ریمبو کے فرزندوں کو طالبان یا القاعدہ نظر آتا ہے اور وزیرستان میں امریکہ و برطانیہ کے پالتو غلاموں کو ہر شخص غیر ملکی اور نیک محمد دکھائی دیتا ہے یہ اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ جل شاہ نے مسلمانوں کا روغ کافروں اور ان کے پالتو کتوں پر ایسا بٹھا رکھا ہے کہ وہ مہینوں کی مسافت پر بھی مجاہدین سے خوف کھاتے اور ان دہشت گردوں کی دہشت سے ان کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ کافروں کے دل پر ان کا روب مہینے کی مسافت پر بھی قائم ہے فرمایا نصیر تو بر مسیرت شہرین یعنی اللہ تعالی نے ایک ماہ کی مسافت پر روب کے ذریعے میری مدد فرمائی ہے چنانچہ کافر ایک ماہ کی دوری پر رہتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف سے تھر تھراتا اور کانپتا تھا اور بعض روایتوں میں تو مسیرت شہرین آیا ہے یعنی دو ماہ کی مسافت پر بھی روب کافروں پر جمع رہتا تھا اس خصوصیت کا تھوڑا سا حصہ اللہ جل جلالہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کو بھی عطا فرمایا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر روز خبر آتی ہے کہ فلاں جگہ القاعدہ دھماکہ کرے گی اور فلاں جگہ طالبان کا دہشت گرد نظر آیا ہے الحمد یہ بات بھی بڑی خوشی و مسرت کے حامل ہے کہ اب حالات بدل رہے ہیں چار سال پہلے سقوط عمارت کے وقت جو حالات تھے وہ اب نہیں رہے اب الحمد عراق کے کفر توڑ حملوں کے بعد طالبان کے حملوں میں بھی شدت آ گئی ہے آئے روز فنی خرابیوں اور ناموافق موسم کی وجہ سے طیارے اور ہیلی کاپٹر زمین بوس ہو رہے ہیں ظاہر ہے کہ راکٹ کا گولہ لگنے سے فنی خرابی بھی ضرور پیدا ہوتی ہے اور موسم بھی ان کافروں کے لیے ناموافق ہو جاتا ہے بیچارے طالبان ان معمولی اسلحوں سے اس اعلیٰ ٹیکنالوجی کو شکست دینے میں مصروف ہیں جس کے سامنے پاکستانی فوج کے بعض منافقوں اور میں میں کرنے والے پرویز مرتد نے رکو سجدے کیے آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ان معمولی اسلحوں سے اس سپر پاور کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے جی ہاں بالکل اس لیے کہ مسلمان اسلحے کے بلبوتے پر نہیں لڑتا بلکہ ایمانی قوت کے بلبوتے پر لڑتا ہے جیسا کہ غزوہ بدر میں آٹھ تلواروں کو اللہ تعالیٰ نے ہزار تلواروں پر غلبہ عطا فرمایا اور ماضی قریب میں روس کو اللہ تعالی نے انہی مجاہدین کے ذریعے شکست فاش عطا فرمائی ہے جو روس خدائی کا دعویٰ کر کے نکلا تھا اور اپنے آپ کو سپر پاور کہلواتا تھا بات اگر اسلحے کی ہوتی تو پھر پاک فوج کے پاس کس چیز کی کمی ہے جو ایٹمی قوت ہونے کے باوجود بش و بلیئر کی صبح و شام حمد و ثنا میں لگی ہوئی ہے پاک فوج ایک مسلمان ملک کی فوج ہے اس کا ماٹو ایک نظریاتی ماٹو ہے شاید کہ ایسا شاندار ماٹو یعنی نشان کسی بھی ملک کا نہ ہو پاک فوج کا ماٹو ہے ایمان تقوا جہاد فی سبیل اللہ یہی وجہ تھی کہ پوری دنیا کے مسلمان اس فوج سے محبت کرتے تھے لیکن یہ فوج اب خود پاکستان لیکن یہ فوج اب خود اہل پاکستان کی نفرت و حقارت کا نشانہ بنی ہوئی ہے ظاہر ہے کہ جو فوج نوے ہزار کی تعداد میں ہونے کے باوجود ہندوؤں کے سامنے سرینڈر ہو جائے اور پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ یعنی بنگلہ دیش دے کر بھی شرمندہ نہ ہو اس کا یہی حشر ہونا چاہیے اور جو ایٹمی قوت ہونے کے باوجود کافروں کی چمچگیری میں فخر محسوس کرتی ہے اور کافروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے ہی ملک کے لوگوں پر بمباری کرتی ہو اپنے ہی ماؤں بہنوں کی عصمت دری کرتی ہو اپنے مسلمان بھائیوں بچوں کو قتل کرتی ہو تو غیرت مند لوگ ایسی فوج پر لانت نہیں کریں گے تو کیا اسے گلدستے پیش کریں گے وہ دو پوٹینگ لے کر آئیں گے تو کیا ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے وہ ہمارے گھروں بازاروں اور شہروں کو مسمار کریں حتیٰ کہ ہماری مسجدوں اور مدرسوں تک پر بمباری کریں تو کیا ہم انہیں سلام کریں گے ایسا ہرگز نہیں ہوگا ہم غیرت مند مسلمان اور باعزت قوم ہیں ہم اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دیں گے غیرت و عزت کی سودے بازی یہ کافروں اور منافقوں کا طریقہ ہے اللہ تعالی بے غیرتی اور ذلت سے ہماری اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے آمین اے مسلمانوں پاکستان ہمارا وطن ہے ہمیں اس سے محبت ہے جیسا کہ ہر شخص کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے پاک فوج ہماری اپنی فوج ہے کیونکہ اسے ہم اپنی محنت و مزدوری کی کمائی اور ٹیکس دے کر پالتے ہیں ان کو تنخواہ ہمارے ہی پیسوں سے دی جاتی ہے یہ ہمارے ملک اور سرحدوں کی محافظ ہے لیکن اگر یہی فوج خود پاکستانیوں ہی پر حملہ آور ہو جائے یا ہمارے دور دراز سے آئے ہوئے مسلمان مہاجر بھائیوں ہی پر چڑھ دوڑے تو کیا کیا جائے جواب واضح ہے انسان اپنے بال بچوں سے کتنی محبت کرتا ہے لیکن جب انہی میں سے کسی سرکش بیٹے کا ہاتھ باپ کی طرف ناحق بڑھے تو اسے قتل کر دینا ہی عقل مندی کی دلیل ہے گھر کا کتا ہی اگر مالک اور اس کے دوستوں اور مہمانوں پر چڑھ دوڑے اور انہی پر بھونکے اور انہیں کاٹ کھانے کو دوڑے تو اسے شوٹ کر دیا جاتا ہے پھر دور کسی ویرانے میں پھینک دیا جاتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اس نافرمان بچے یا سرکش کتے کو مار کر اسے سلامی دی جائے اور اس پر شہید کی تختی لگا دی جائے غور فرمائیے گا یہاں دو مثالیں دی گئی ہیں ایک نافرمان بچے کی اور ایک سرکش کتے کی پہلی مثال تو ان گمراہ فوجیوں کے لیے ہے جو اب تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ملک و ملت کی خدمت کر رہے ہیں اور را کے ایجنٹوں کا صفایا کر رہے ہیں لیکن ہیں وہ سنی اور مسلمان تو ایسے بیچارے فوجیوں پر ہمارا دل بہت ہی روتا ہے کہ یہ تین چار ہزار روپے تنخواہ کی خاطر اپنی جانیں گنوا رہے ہیں خدا را اپنی اس نادانی سے توبہ کر لو اور اپنے ہی مجاہد و مہاجر بھائیوں کا قتل عام مت کرو لیکن اگر نافرمانی پر ڈٹے رہے اور ہمیں دہشت گرد قرار دے کر ہمارے قتل میں شریک ہو تو اسے مردار کہا جائے گا شہید نہیں کہا جائے گا اس پر لانت بھیجی جائے گی دعائیں رحمت اس کے لیے نہیں کی جائے گی دوسری مثال ان شیعہ قادیانی یا سیکولر و جمہوری ذہنیت رکھنے والے فوجی کتوں کی ہے جو ہم نے اپنی حفاظت کے لیے پالے ہوئے تھے لیکن وہ اب ہم ہی پر بھونک رہے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود ہی ان باول کتوں کو چھوٹ کر دیں تاکہ ہمارے دوستوں اور مہمانوں کو نقصان نہ پہنچے پھر یہ نہیں ہوگا کہ اس شیعہ اور قادیانی مردار کا ہم مزار بنائیں اور اس پر شہید وطن کی تختی لگائیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ ہم سب کی گمراہی سے حفاظت فرمائے آمین یاد رکھیے گا کافر کو مسلمان کہنا اور مسلمان کو کافر کہنا بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے شہید تو انبیاء اور صدیقین کے بعد تیسرا اعلیٰ و افضل مرتبہ ہے مسلمان کا قال تعالی ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کرنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کے مرتبے بیان فرمائے ہیں پہلے مرتبے پر انبیاء دوسرے مرتبے پر صدیقین تیسرے مرتبے پر شہداء اور چوتھے مرتبے پر نیک و صالح لوگوں کو ذکر فرمایا گیا ہے تو آخر وہ فوجی جو اپنے مسلمان ہم وطنوں کو قتل کرتے ہوئے جہنم رسید ہو رہا ہو تو اسے شہید کیسے اور کیوں کر کہا جا سکتا ہے علماء کرام نے مسلمانوں کو قتل کرنے کی تین جائز صورتیں لکھی ہیں پہلی صورت شادی شدہ زانی یعنی جو شخص شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا جیسی بدکاری کا ارتکاب کرے تو اسے سنسار کر دیا جائے دوسری صورت مرتد یعنی جو اسلام میں داخل ہو کر پھر حقانیت اسلام کا منکر ہو جائے اور شاعر اسلام کا مذاق اڑانے لگے تو اسے قتل کرنا واجب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من بدل دینہ ہو یعنی اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر اسلام سے نکل جائے تو اسے قتل کر ڈالو تیسری صورت قاتل یعنی جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے تو اسے بھی قصاصن قتل کیا جائے گا یہ مضمون حدیث میں بھی موجود ہے جیسا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا يحل دم امرئ مسلم الا ثلاث یعنی کسی بھی مسلمان آدمی کا خون حلال نہیں ہوتا مگر ان تین جرائم میں سے اگر کسی ایک جرم کا ارتکاب یہ مسلمان کرے تو اس مسلمان کا خون حلال ہو جاتا ہے پھر ناحق مسلمان کو قتل کرنے کا حکم بھی علماء نے بیان فرمایا ہے اس کی بھی مختصراً تین صورتیں ہو سکتی ہیں پہلی صورت اپنی ذاتی عداوت و دشمنی کی بنا پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون کرے تو یہ قاتل فاسق ہے اور قصاصاً قتل کیے جانے کا مستحق ہے اور مقتول اگر مظلومانہ مارا گیا ہو تو وہ شہادت کا مرتبہ پائے گا لیکن اگر مقتول ظالم تھا تو اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے اللہ چاہے تو معاف فرمائے اور چاہے تو دو زخم میں ڈال دے اور قاتل کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں کو لے کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں تو قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے القاتل والمقتول النار کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ قاتل نے تو جرم کیا ہے لیکن مقتول کا کیا جرم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقتول بھی تو یہی چاہتا تھا کہ قاتل کو قتل کرے قبائل میں ہونے والے اکثر معاملات کا یہی حکم ہے ہاں اگر سچی توبہ کر لی جائے اور مقتول کے اولیاء کے ہاتھ میں اپنا اختیار دے دیا جائے چاہے وہ معاف کر دے یا مقتول کا تاوان وصول کرے یا قصاصاً قتل کر دے تو امید ہے کہ اللہ تعالی یہ گناہ معاف فرما دے اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کے دلوں کو ایک اور نیک بنا دے اور شریعت کے سامنے ہمیں سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مسلمان کو ناحق قتل کرنے کی دوسری صورت مسلمان کو ناجائز قتل کرنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ قاتل اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرنے پر نادم شرمندہ یا پشیمان نہ ہو بلکہ اس کا قتل اپنے لیے حلال سمجھتا ہو جیسا کہ آج کل تنخواہ دار فوج اور پولیس وغیرہ مسلمانوں کے قتل کا بہانہ یہ بناتے ہیں کہ آرڈر ہے مجبوری ہے ڈسپلن کی پابندی ضروری ہے حکومت کا نمک حلال کرنے کی خاطر مسلمان کا خون حلال سمجھے تو ایسا قاتل کافر ہے کیونکہ شریعت کا قانون ہے استحلال الحرام یعنی کسی حرام کو حلال اور حلال کو حرام سمجھنا کفر ہے مسلمان کا خون اور مسلمان کا مال اور مسلمان کی عزت و ناموس کسی بھی دوسرے مسلمان پر حرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه یعنی ہر مسلمان کا خون مال اور اس کی عزت و ناموس دوسرے مسلمان پر حرام ہے چنانچہ جو شخص قتل مسلم کو حلال سمجھے وہ کافر ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ قتل مسلم کو حلال سمجھتا ہے یا حرام یہ تو دل کا معاملہ ہے تو یہ آسان سی بات ہے جو شخص کسی کام کو حرام سمجھتا ہو لیکن اگر خدا نخواستہ وہ کام اس سے سرزد ہو جائے تو وہ اس پر نادم اور شرمندہ ہوتا ہے اور اگر وہ اس کام کو حلال خیال کرتا ہو تو ظاہر سی بات ہے تو ظاہر ہے کہ اسے ندامت یا شرمندگی نہیں ہوگی اس سے واضح تر مثال یہ ہے کہ ایک انسان اپنی شریک حیات کے ساتھ مل کر حقوق زوجیت پورے کرتا ہے اور ایک انسان کسی غیر عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتا ہے ظاہر میں تو ان دونوں کاموں میں کوئی فرق نہیں کیونکہ دونوں صورتوں میں ایک مرد اور ایک عورت کا ملاپ ہوا ہے لیکن شریعت نے ان دونوں کاموں میں فرق کو بیان کیا ہے پہلے کو جائز و حلال اور دوسرے کو زنا و حرام قرار دیا ہے اور دونوں کا نتیجہ بھی واضح ہے پہلی صورت میں نہ مرد کو ندامت ہوتی ہے اور نہ ہی عورت کو شرمندگی ہوتی ہے بلکہ لوگ انہیں شادی اور نکاح کی مبارکباد دیتے ہیں کیونکہ یہ ایک حلال اور جائز کام ہے لیکن دوسری صورت میں ندامت و پشیمانی ایک فطری امر ہے کیونکہ یہ ایک حرام اور ناجائز فعل ہے جسے کوئی بھی غیرت مند شخص اپنی ماں بہن یا بیٹی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا تو وہ کسی غیر کے ساتھ کیوں کر برداشت کرے گا مگر ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جن کی فطرت انسانی مشق ہو چکی ہے اور وہ زنا جیسے عمل کو حلال سمجھتے ہیں اور ثقافت و کلچر قرار دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کے کافر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے ثابت ہوا کہ ناحق قتل مسلم ایک حرام فعل ہے جو قتل مسلم کا ارتکاب کر کے ندامت و شرمندگی محسوس تک نہ کرے بلکہ اس پر فخر کرے اور سینہ پھلائے وہ کافر ہے جیسا کہ امریکہ کے غلام فوجیوں نے نو ستمبر دو ہزار چار کو ڈیلے علاقہ محسود جنوبی وزیرستان میں بمباری کر کے پچاس سے زائد معصوم شہریوں کو شہید کیا یہ ایک جرم تھا لیکن فوج کے جھوٹے اور خبیص ترجمان کا بیان ریکارڈ پر ہے کہ اس نے اس حملے کو کامیابی سے تعبیر کیا اور مسرت و خوشی کا اظہار کیا ہر آپریشن کے بعد ان شیطانوں کا یہی حال ہوتا ہے یہ اپنے ہی ملک کے معصوم شہریوں کا ناحق قتل کر کے خوش ہوتے ہیں اسی کو کہا جاتا ہے استحلال الحرام یعنی حرام کو حلال سمجھنا اگر یہ حکمران اور ان کے ٹشو پیپر فوجی اسے حلال و جائز نہ سمجھتے تو کبھی بھی وہ اس ناجائز و حرام فعل پر خوش نہ ہوتے قتل مسلم کی تیسری صورت مسلمان کو قتل کرنے کی تیسری صورت یہ ہے کہ کافروں کو خوش کرنے کے لیے کسی مسلمان کو قتل کیا جائے تو یہ کفر و ارتداد کی انتہائی بدترین شکل ہے جو شخص کافر کو راضی کرنے کی خاطر کسی مسلمان کو قتل کرے وہ مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حدیث نقل فرمائی ہے جس میں ظالم کے ساتھ تعاون کرنے والے کو بھی دائرہ اسلام سے خارج کر دیا گیا ہے کافر کے ساتھ تعاون کرنا تو پھر بہت بڑی بات ہے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام يعني یعنی جو شخص جانتے بوجھتے ظالم کا ساتھ دے اس کے ساتھ تعاون کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے نیز قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں سے کافروں کے ساتھ ایسی دوستی کرنے کو کفر و ارتداد قرار دیا گیا ہے جس سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچے بطور مثال دو آیت آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں پہلی آیت استعید باللہ یا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود اولیاء اولیاء بعضهم بعض اے ایمان والو یہود نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم مسلمانوں میں سے جو کوئی بھی ان کافروں سے دوستی کرے گا وہ بھی انہی کافروں اور یہود و نصارہ میں سے ہوگا یقیناً اللہ تعالی ظالموں کی رہنمائی نہیں فرماتا دوسری آیت میں اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرنے والوں کو منافقین قرار دیا ہے استعید باللہ بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما اے کملی والے آپ منافقین کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے وہ منافقین کون ہیں الذین یتخذون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں کیا یہ منافقین کافروں کے ہاں عزت کے خواہاں ہیں حالانکہ عزت تو سراسر اللہ کے لیے ہے میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں اور سامعین گرامی قدر حالات حاضرہ میں ان فوجیوں کا کیا حکم ہے جو بش اور کافروں کو خوش کرنے کی خاطر مظلوم مسلمانوں کا قتل کر رہے ہیں اسے سمجھنے کے لیے معمولی سے عقل اور بہت کم مقدار میں درد دل کی ضرورت ہے یہی وہ حکمران اور ان کے ہم نوا و ہم آواز تھے جو چار سال پہلے طالبان اور القاعدہ کو عالم اسلام کا ہیرو اور مجاہد قرار دیتے تھے لیکن جیسے ہی حالات بدلے تو چار سال پہلے جو مجاہد ہوا کرتے تھے وہ دہشت گرد بن گئے اور جو عالم اسلام کے لیے نمونہ قرار دیے جاتے تھے وہ معیوب بن گئے اور مجرم بن گئے اور بڑے بڑے دین کا دعویٰ کرنے والے طالبانائزیشن کا انکار کرنے لگے اور طالبان پر تہمتوں ملامتوں اور تانوں کا انبار لگانے لگے اللہ جل جلال نے ان منافقین کے بارے میں فرمایا ہے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم یقیناً اللہ جل جلالہ کافروں اور منافقین کو اکٹھا کر کے رہے گا جہنم میں وہ کون سے منافقین ہیں الذین یتربصون بکم وہ جو تمہارے حالات کا جائزہ لیتے رہتے ہیں فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں فتح اور غلبہ نصیب ہو جاتا ہے قَالُوا أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ تو وہ آ کر کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے وہ ان کا نلل نصیب اور اگر خدا نخواستہ کافر غالب آ جاتے ہیں کیا ہم نے تمہارے لیے لشکر اکٹھے نہیں کیے تھے اور کیا ہم نے تمہاری مسلمانوں سے حفاظت نہیں کی تھی فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ بس اللہ تعالی ہی قیامت کے دن تم لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا اور ہرگز اللہ جل جلالہ کافروں کو مومنین کے خلاف راستہ نہیں دیں گے حالات کے بدلتے ساتھ ہی جو مجاہد تھے وہ دہشت گرد بن گئے کیونکہ ان منافق و مرتد غلاموں کے آقا بش کا یہی حکم تھا کہ صفے جدا کر لو یا ہمارے ساتھ یا دہشت گردوں کے ساتھ چنانچہ پالتو کتے دم ہلاتے ہوئے بش کے ساتھ ہو گئے اور بغیر کسی دلیل کے طالبانوں پر منوں اور ٹنوں کے حساب سے بم برسانے لگے لاکھوں مسلمان شہید ہوئے بے گھر ہوئے بچے یتیم ہوئے عورتیں بیوہ ہوئیں ان کا تو کسی کو غم نہیں ہوتا نیو یارک اور لندن میں بندروں اور سوروں کے مارے جانے پر ان ٹیشو پیپر فوجیوں اور ان کے حکمرانوں کے آنسو نہیں تھمتے لانت ہو خدا کی ایسے ظالموں کافروں اور منافقوں پر اے مسلمانوں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کریں اپنے مسلمان بھائیوں کی امداد کریں اللہ ہماری امداد فرمائے گا یا ایوہ الذین ان تنصر اللہ ینصرکم اقدامکم اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں ثابت قدم کرے گا اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے مہاجر بھائیوں کی حفاظت کی خاطر سینہ سفر ہو جائیں ہمارا عزم ہونا چاہیے کہ ہم گولی اپنے سینے پر کھائیں گے لیکن اپنے مہاجر بھائیوں پر آنچ نہیں آنے دیں گے یہ فوجی ہماری لاشوں پر سے گزر کر ہی ہمارے ان مہاجر بھائیوں تک پہنچ سکیں گے اور انشاءاللہ وہ وقت نہیں آئے گا کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سن رکھا ہے ومن عاقب بمثل ما عوقب به جو شخص زیادتی کا بدلہ لے اور پھر اس پر زیادتی کی جائے لینصرنہ اللہ تعالی اس کی ضرور بضرور مدد فرمائیں گے اور ہم نے اللہ جل جلالہ کا یہ حکم سن رکھا ہے کہ مہاجرین اور انصار آپس میں بھائی بھائی ہیں اور مہاجر اور انصار سچے مؤمنین ہیں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے باللہ والذین آمنوا وجاہدوا فی سبیل اللہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار کو چھوڑا وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا والذین ونصروا اور جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی اللہ هم المؤمنون حقا یقینا یہی سچے مؤمنین ہیں لہم ورزق کریم ان مہاجر و انصار کے لیے گناہوں کی معافی ہے اور باعزت روزی یعنی غنیمت ہمیں اور کیا چاہیے ایمان کی دولت بھی نصیب ہو گناہوں کی معافی بھی ملے اور دنیا و آخرت میں باعزت روزی بھی ملے تو ہمیں اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن مومن شہادت ہے مطلوب و مقصود نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی اللہ جل جلال اور حقیقی انصار بنائے اور ہمارے مہمان ساتھیوں کو حقیقی اور سچا مہاجر بنائے آمین اے مسلمانوں جنوبی وزیرستان وزیر محسود کے علاقے میں ہونے والی جنگوں کے بعد اب شمالی وزیرستان میں بھی جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں لیکن یہ بات انتہائی خوش عین اور بہترین مستقبل کا اعلان ہے کہ شمالی وزیرستان کے علماء نے متفقہ طور پر اس غدار و منافق فوج کے خلاف جہاد کا اعلان فرمایا ہے وانا جنگ کے دوران جامعہ اسلامیہ فریدیہ کے محتمم ابن الشہید مولانا عبد العزیز اسلام آبادی کی سربراہی میں ستر سے زائد علماء کرام کا فتویٰ حضرت استاذ شہید اسلام شیخ الحدیث مفتی نظام الدین شامز رحمہ اللہ کا فتویٰ اور اب شمالی وزیرستان کے جعید و مقبول علماء کرام کے فتوے کے بعد بیکار عذر تراشیاں نفاق کی علامت ہے اور منافقین کی صفت ہے اللہ سے ڈریے اور اس کے عذاب سے ڈریے فقہا کی عبارات کے مطابق اس وقت عالم اسلام کے تمام مسلمانوں پر جہاد پر عین ہے بیٹا باپ کی اجازت کے بغیر غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر اور بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس جنگ میں نکلے فتح شامی فقہ حنفی کی معروف اور مقبول ترین کتاب ہے علامہ شامی جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو اڑتیس پر رقم تراز ہیں جب کفار مسلمانوں کی سرحدات میں سے کسی سرحد پر حملہ کریں تو وہاں کے لوگوں پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے اور دور رہنے والوں پر فرض کفایا اگر ان کی ضرورت نہ ہو لیکن اگر قریب والے مقابلہ نہ کر سکتے ہوں یا جہاد میں غفلت برتتے ہوں اور جہاد نہ کرتے ہوں تو پھر ان کے جو قریب ہیں ان پر یہ جہاد نماز روزے کی طرح فرض ہو جاتا ہے ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ وہ جہاد کو چھوڑ دیں اس طرح تدریجن یہ جہاد مشرق سے لے کر مغرب تک کے تمام مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے اسی طرح امام جساس رحمہ اللہ بھی ایک بڑے حنفی عالم ہیں وہ احکام القرآن جل نمبر چار صفحہ نمبر تین سو بارہ پر لکھتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ جب سرحدات پر مسلمانوں کو خطرہ ہو کہ کفار ان پر حملہ آور ہو جائیں گے اور اس جگہ کے لوگ مقابلے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو تمام مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ ان کے دفاع اور حفاظت کی ہر ممکن کوشش کریں ذرا سوچئے اور غور فرمائیے مسلمانوں کی کون سی سرحد اس وقت کافروں کی دست درازیوں سے محفوظ ہے مسلمانوں کے بر و بحر پر کافروں کا قبضہ ہے مسلمانوں کی زمینوں پر یہود و نصارہ دندناتے پھر رہے ہیں اور مسلمانوں کے سمندروں پر امریکی اور برطانوی بحری بیڑے منڈلا رہے ہیں نقشہ اٹھا کر دیکھ لیجئے شاید مسلمانوں کا کوئی ایسا ملک ہو جس کی جغرافیائی اقتصادی لحاظ سے کوئی اہمیت ہو اور وہاں امریکی فوجی اڈے نہ ہوں یاد رکھیے ان امریکی کتوں کو مسلمانوں اور ان کی سرزمینوں پر قبضے کرنے اور اڈے بنانے کا موقع ان منافق و مرتد اور سرکش حکمرانوں نے فراہم کیا ہے ورنہ اگر مومنین حقیقتاً مومنین ہو تو مجال ہے کہ کافر ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے اللہ جل جلال کا فرمان ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اور ہرگز اللہ تعالی کافروں کو ایمان والوں کے خلاف راستہ نہیں دیں گے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ کفار ہمیشہ مسلمانوں میں غدار اور خائن تلاش کرتے رہتے ہیں اور جب بھی موقع ملتا ہے تو یہ غدار آستین کے سانپ ایمان والوں پر کافروں کو مسلط کروا دیتے ہیں افغانستان میں کرزئی ربانی سیاف اور اس کے چیلوں نے جو کچھ کیا عراق میں ایاد علاوی سیستانی اور ابراہیم جعفری کے کتوں نے جو کچھ کیا اور پاکستان میں پرویز اور اس کے چوہوں نے جو کچھ کیا اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ پوری دنیا کے سامنے ہے ان غداروں کی غلامی اور خیانت کے نتیجے میں لاکھوں معصوم مسلمانوں کو بے گناہ قتل ہونا پڑا یتیم ہونا پڑا بیوہ ہونا پڑا اقتصادی سیاسی اور دینی غرض ہر اعتبار سے تباہی مسلمانوں پر مسلط ہوئی میرے محترم مسلمان بھائیوں اللہ تعالی نے ہم اور آپ کو یہ فرصت عطا فرمائی ہے اسلحہ ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے وسائل کی کوئی کمی نہیں آپ کو تعجب ہوگا کہ فلسطین میں ایک کلاشن کوف یا ایم سکسٹین کی قیمت ہزاروں ڈالر ہوتی ہے لیکن وہ غریب فلسطینی پچاس سال سے جہاد کر رہے ہیں آخر جب کچھ سامان نہیں بن پاتا تو اپنے ہی جسم کے ساتھ بارود باندھ کر موت بم بن کر اسرائیلی یہودی بندروں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور اللہ کے حکم کو نافذ کرتے ہیں شکر کیجئے اور اللہ کی راہ میں لڑیے وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم ان منافق فوجیوں کو نیست نابود کر دیجئے نصر من اللہ وفتح قریب مدد اللہ کی طرف سے ہے اور فتح نزدیک ہے اگر اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور وہ ضرور مدد فرمائے گا تو کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم اور اگر خدا نخواستہ ہمارے اعمال رکاوٹ بن جائیں تو کوئی بھی ہمیں غلبہ اور فتح نہیں دے سکتا وہ این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اللہ ہمارا مالک ہے وہی ہمارا حامی و ناصر ہے ہمیں اسلحے پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے یہ اسلحہ تو اسی اللہ جل جلال کے حکم سے چلتا ہے اور اسی اللہ جل جلالہ کے حکم سے نشانوں پر بیٹھتا ہے جنگوں میں تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ فوجی چار چار پانچ پانچ گھنٹے بڑے بڑے توپوں سے گولے داغتے ہیں لیکن کوئی بھی نشانے پر نہیں بیٹھتا لیکن یہ مجاہدین جو میلوں پیدل چل کر پہاڑیوں پر چڑھتے ہیں اور چند میزائلوں کو داغتے ہیں تو وہ ٹھیک نشانے پر بیٹھتے ہیں تو یہ اللہ کی نصرت نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے اس سے آپ کو خوب یقین کر لینا چاہیے کہ جنگ اسلحے کے زور پر نہیں لڑی جاتی بلکہ اللہ کی مدد اور اس کی نصرت پر لڑی جاتی ہے اللہ سے دعا فرمائیے اللہ جل جلالہ ہماری مدد فرمائے اور ہمیں رسوانہ فرمائے آمین آپ حضرات ہمت فرمائیے آگے بڑھیے اور اپنے ایمان کا حق ادا کیجیے دور دور جا کر حملے کرنے کی بجائے اپنے ملک کے ان منافقین کو ختم کرنا زیادہ ضروری ہے جو ہماری پیٹھ پر خنجر گھونپتے ہیں اللہ تعالی نزدیک کے کافروں سے قتال کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں باللہ یا ایوہ الذین الذین آمنوا قاتلوا یلونکم من اے ایمان والو اپنے پڑوسی کفار سے لڑو وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَ اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی اور شدت پائیں ایک دوسری جگہ میں اللہ جل جلالہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے استعیذ باللہ یا ایوہ النبی جاہد الكفار والمنافقین وغلظ علیہم اے نبی کافروں اور منافقین کے خلاف جہاد فرمائیے وغلظ علیہم اور ان پر سختی کیجیے جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ بھی اسل مصیر اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے محترم مسلمانوں درود شریف پڑھیے اللہ صلی محمد وعلی آل محمد کما صلی تعلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم ان کا حمید مجید اللہ بارک علی محمد وعلی آل محمد باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم حمید مجید ہمیں بر وقت بیماری کا علاج کرنا چاہیے اگر تمام مسلمان وانا آپریشن یعنی پچھلے سال اتفاق کر کے کھڑے ہو جاتے اور اپنے نمبر کا انتظار نہ کرتے تو یہ فوجی کتے ہم پر یوں شیر نہ ہوتے لیکن خیر جو ہوا سو ہوا اب بھی وقت ہے کہ جنوبی اور شمالی وزیرستان کے وزیر محسود داوڑ مروت برکی وغیرہ اور دوسرے تمام قبائل بھی مجاہدین کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور بلوچستان پنجاب سندھ اور سرحد کے ایمان والے بھی کھڑے ہوں اور مجاہد بن کر یا ان کے انصار و مددگار بن کر اس جہاد میں حصہ لیں ورنہ یہ آگ بہت ہی جلد پورے پاکستان میں پھیلے گی ہو سکتا ہے وہ آگ زیادہ تیز اور زیادہ جلانے والی ہو ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے دین ناموس عزت اور جان و مال اور ملک و ملت مساجد و مدارس اور علماء و طلباء اور تمام مسلمانوں کی حفاظت کی خاطر جہاد کریں اور منافق و مرتد حکمرانوں کا خاتمہ کر کے ایک نئی تاریخ قربانیوں کی زندہ تاریخ روشن اسلامی تاریخ رقم کرنا شروع کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من قتل دون دین ہی فہو شہید جو شخص اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے دون مال ہی فہو شہید اور جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے وہ من دون ارد ہی فہو شہید اور جو شخص اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے ومن قتل دون اہل ہی فہو شہید اور جو شخص اپنے بال بچوں کی حفاظت کی خاطر مارا جائے وہ شہید ہے فقہاء کرام رحمہم اللہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ شہید وہ ہوتا ہے جو مظلومانہ جنگ میں مارا جائے اب رہ گئی یہ بات کہ کیا مجاہدین کے خلاف لڑنے والا اور بش کی خوشنودی کی خاطر جان دینے والا فوجی بھی شہید ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مجاہد اللہ کی راہ میں اخلاص نیت کے ساتھ لڑنے والے اور شہید اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے کو کہا جاتا ہے مجاہدین کے خلاف لڑنے والوں اور بش و بلیئر کی رضا جوئی ڈھونڈنے والوں کو شہید کہنا شہدا کی توہین ہے ہم سے ایک پہیلی بجوائی جاتی تھی کہ ایک مرغہ بلندی پر کھڑا ہوا ہے اگر وہ انڈا دے تو وہ کہاں گرے گا تو سب ساتھی ہکے بکے ہو کر ایک دوسرے کی طرف حیران ہو کر دیکھا کرتے تھے کہ یہ انڈا کہاں گرے گا تو اچانک کوئی سمجھدار ساتھی کہتا کیا مرغا بھی انڈا دیتا ہے جب مرغا انڈا دے ہی نہیں سکتا تو گرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں اخبار ریڈیو اور ٹیلی ویژنوں میں کہا جاتا ہے ایک دو تین فوجی دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تو لوگ ایک دوسرے کو حیران ہو ہو کر دیکھتے ہیں چنانچہ ایک دیندار شخص نے کھڑے ہو کر کہا بھائی منافق بھی کبھی شہید ہوتا ہے خلاصہ یہ ہوا کہ جیسے مرغا انڈا نہیں دے سکتا بالکل اسی طرح منافق فوجی بھی شہادت کا مرتبہ نہیں پا سکتا بلکہ اسے مردار کہنا چاہیے ہاں سرکاری کاغذات ہمارے بس میں نہیں اس میں تم جو چاہے لکھا کرو محترم دوستو اور مجاہد ساتھیوں دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ان فوجیوں کو ہدایت عطا فرمائے اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو ان پر ایسا عذاب مسلط فرمائے جو ان کو مٹا دے دبو دے ہلاک کر دے اور تباہ و برباد کر دے اللہ جل جلالہ مجاہدین کی امداد و نصرت فرمائے فتح و غلبہ عطا فرمائے نیک اور ایک بنائے تمام مسلمانوں کو پھر سے عزت اور شان و شوکت سے زندگی گزارنے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے انصار و مہاجرین کے دلوں کو جوڑ دے کافر و منافقوں کی سازشوں کو توڑ دے اے اللہ ہماری مدد فرما اور ان امریکی غلاموں کے سر قلم کرنے اور انہیں زیادہ سے زیادہ ذبح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما تاکہ تیرا حکم زندہ ہو اور تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بول بالا ہو آمین ثم آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين دا انقلاب شكون کای را ویښ غجي غږیږي ورونو راځي چې زو زو زو بیا نا وختي ورونو بیا نا وختي شپون کای دا انقلاب شو نویش پیلی نوی رباب شو بیا پو گڑا هر یو شباب شو شکستا زواک بنی کلاب شو سړی کاروان به مو منزل ته ورسېږي ورونو راځئ چې زو زو زو بیا نا وختي ګورنو بیا نا وختي ګورنو د انقلاب شپون کرا وښتي لای غږیږي ورونو راځي چې زو زو زو بیا نا وختيږي ورونو بیا نا وختيږي ورونو دا ځل کامیاب بیا تدبیر شي ان شاء الله پور تبا امیر شي د خدای دښمنا بټول راګیر شي د خیال خواب مو تعبیر شي دا برګ نشان به بیا پښتین باندې بدلیږي ورونو راځي چې زو زو زو بیا نه وختي ورونو بیا نه وختي ورونو د انقلاب پر خیال خلې رګي ورونو راځي چې زو زو زو بیا نه وختي ورونو بیا نه وختي ورونو راځي هم زو لټول خبر کړو صوب خوبو نپو بستر کړو یو سور مول بابا را بر کړو ورته بجوړ هر ځای خطر کړو دا سر شادیان دی مال دلی ډیر ډاریږي ورونو راځي چې زو زو زو بیا نو وخت ګورو بیا نو وخت ګورو دا سره شادیان دی مال دلی ډیر ډاری ګورو راځي چې زو زو زو بیا نو وخت ګورو بیا نو وخت ګورو دا انقلاش پر کیراوی شلې لګي ګورو راځي چې زو زو زو بیا نه وختي ګورلو بیا نه وختي په مرکزو بې اور بل کړو په مزای لوبا وشتل کړو په تورش په کی با مزل کړو یو بل طرف تبا کتل کړو یو بل طرف تبا کتل کړو سفور خطا شل مزایل چې پری لګيږي ورونو راځي چې زو زو زو بیا نو وختي ګورونو بیا نو وختي ګورونو د انقلاب شون کیا ویشتلې لګي دی ورونو راځي چې زو زو زو بیا نو وختي ورونو بیا نو وختي ورونو سمي مبدل دي جامې کړه نور دې بس دغه پل میکړه وړاندې د جیش مقدمه کړه د تکبیرونو زمزمه کړه د تکبیرونو زمزمه کړه یونس هم درد مو پدې کار ډېر خوشحالي ګورونو راځي چې زو زو زو بیا نو وختي ګورونو بیا نو وختي ګورونو یونس هم درد مو پدې کار ډېر خوشحالي ګورونو راځي چې زو زو زو بیا نو وختي ګورونو بیا نو وختي ګورونو د انقلاش پر ګراوي شپلې رګيږي ورونو راځي چې زو زو زو بیا نو وختيږي ورونو بیا نو وختيږي ورونو د انقلاش پر ګراوي شپلې رګيږي ورونو راځي چې زو زو زو بیا نو وختيږي ورونو بیا نو وختيږي ورونو